سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے مجھ کو ہی نے کا سہارا جانیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے مجھ کو ہی نے کا سہارا چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا کچھ غم تمہارا دل ہمارا جانیے غم تمہارا پتر کا کنارا چاہیے بہر بہرول کا کنارا سر ہمارا در تمہارا چاہیے سر ہمارا در تمہارا چاہیے بیر ان کا کنارہ کے ہوتے کیا سہارا چاہیے ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے غم بس کو لند یا میں ہے کون کہتا ہے کنارا چاہیے کون کہتا ہے کنارا چاہیے یادو پانے کون کے تا ہے کہ نارما چل کون کے ہے کہ نما چل حاصل لائل مجھے تو پام ماس لے سال مجھے تو پام ہے تیرے جل کا چاہیے آسان مجھے تو پانے تیر چلو کا چاہیے تیر چلو کا نچائی مجھ کو جینے کا سارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا اپنی اپنی سے در پہ اپنی آہوں سے در جانا نری اپنی سے در جانا تیری اپنی بگڑی کو سوارا چاہیے اپنی بگڑی ہم تمہارا دل ہمارا آپ پر ہر دم فدا ہو میری جان آپ پر ہر دم فدا ہو میری غیر کی مجھ کو نہ کرنا چاہیے غیر کی مجھ کو نہ کرنا چاہیے آپ کر دم فدا ہو میری جان کی مجھ کو نہ فرما چاہیے غیر کی مجھ کو نہ فرما چاہیے آپ پر ہر دم پیدا ہو میری جان غیر کی مجھ نقل بچا چاہیے غیر کی مجھ کو نقل بچا گئیے مجھ کو کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے دستے بک شاجم بیل ماں دستے دیشا جان جیرم بیل ماں میرے سر کو دستے وکشا جان وے دلے مسے بکشا جانے ویدم چاہیے مجھ کو دینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے چیل اختر اکثر سور تاد اکسرے سار دور تادہ رحمت کا بلا چاہیے ان

تیرے کا نظارہ یونین میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا کا معارف ربانی اس نام ہے مجلس درس مصنوی بعد نماز مغرب بوقت پونے سات بجے شام مسجد میں مغرب کی جماعت سے فارغ ہو کر بہت سے علماء حضرت والا کے ساتھ خانقاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت والا سے مصنوعی کے درس کی درخواست کی فاروق ایس ایس جو کل ہی کراچی سے آئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نئے نئے سن رہا ہوں کے معنی ان کا اشارہ مصنوعی کے اس شعر کی طرف تھا از نئے چوں حکایت می و جدائی ہا شکایت می کنن حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا محمد حسین صاحب حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی نے مصنوعی کی جو شرح حاجی صاحب کی تقریر کی روشنی میں لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ بشنو از نئے اس میں مراد نئے سے مراد خود مولانا روبی ہیں حاجی صاحب کے وہ خاص شاگرد تھے جنہوں نے مصنوعی حاجی صاحب حاجی صاحب کے وہ خاص شاگرد تھے جنہوں نے مصنوعی حاجی صاحب سے پڑھی تھی اس شرح میں میں نے پڑھا کہ اس شعر میں بانسری سے مراد مولانا رومی نے خود کو لیا ہے کہ میں درد بھرے دل سے جو اشعار کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ تعالیٰ کی جدائی کے غم کے نالے کر رہا ہوں ان کو سنو جیسے بانسری اپنے مرکز کی جدائی کے غم میں روتی ہے ویسے ہی میرے رونے سے مرد و عورت اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں از نیستا تا مرا ببری دہن از نفیر نالی دہن اور جب میں روتا ہوں تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان بھی میرے ساتھ نالا کرتا ہے نالا مانے رونا کیوں بگریم پھل کہا گریا شون بے نالم چل کہا نالا شون اب تو اشعار کی شرح سن لیجیے مطلب یہ ہے کہ جب میں روتا ہوں تو ساری خط میرے ساتھ روتی ہے اور حتیٰ کے آسمان بھی یعنی فرشتے بھی بندوں کے آہو نالوں سے رونے لگتے ہیں اور عرش عرش اعظم بھی بھی الہی ہلنے لگتا ہے گناہ گاروں کے آہو نالوں سے اور اللہ کی محبت میں رونے والوں سے اب تو اشعار کی شرح اور سن لیجیے مولانا رومی فرماتے ہیں دولتیں اور شاخ او پائند آباد اے خدا آپ کے عاشقوں کے پاس آپ کے عشق و محبت کی جو دولت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے یعنی ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ جس سے یہ دولت چھین لی جائے اللہ کے عاشقوں سے کوئی گناہ نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو کر ان سے ان کی دولت محبت چھین دے اے اللہ ان کو گناہوں سے تحفظ عطا فرما استقامت نصیب فرما اور اپنی محبت کی دولت کو لوٹنے والوں یعنی حسینوں سے بچا اس لیے یونین کے ساحل سمندر پر جب ننگی عورتیں سورج کی میں سن بات دے رہی ہوں تو ان کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ جب آنکھ بند کرو گے شیطان وہی نقشہ پیش کر دے گا یعنی کوئی بھی موقع ہو گناہ کا نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا حضرت نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ وہ منظر اس کی آنکھوں میں بس جاتا ہے حتیٰ کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اسی اسی معشوق کے پیشاب خانے کی نالیاں اس کے دل اور سینے میں بسی ہوئی ہوتی ہے نگاہوں میں بسی ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کرتا ہے اور دل جو ہے وہ کہیں اور مسا ہوتا ہے اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ایک ایک بھی نگاہ خراب مت کرو ورنہ بعضوں کا خاتمہ اسی پہ خراب ہو گیا گناہوں کے مناظر اور اسباب سے بھی بچو اللہ تعالیٰ اور جس طرح جتنا گناہوں گناہوں سے بچنا ضروری ہے اتنا ہی اسباب سے گناہ اسباب گناہ سے دور رہنا بھی ضروری ہے ورنہ شیطان اس میں مبتلا کر دیتا ہے گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اسباب گناہ سے بھی دور رہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عید پر نظر بھی مت ڈالو نہ ان کو شہوت کی نظر سے دیکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اگر کسی باپ کے نالائق بیٹے یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اور باپ کو پتہ چل جائے تو اسی دن باپ اپنے دوستوں کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دے گا کہ تم کو شرم نہیں آئی کہ میری اولاد کو تم نے ایسی حالت میں دیکھا وہ تو نالائق تھی لیکن تم کیوں نالائق ہوئے کیا میری محبت کا یہی حق تھا کہ میری اولاد کو تم بری حالت میں دیکھ کر مزے لو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند نہیں کہ کافر عورتوں کو لڑکوں اور مردوں کو کوئی شہوت سے دیکھے وہ تو کافر تھے نالائق تھے لیکن تم نے ان کو اس حالت میں کیوں دیکھا تم تو ہمارے تھے تم کو تو دعا کرنی چاہیے تھی کہ اے اللہ دنیا کے جملہ کافروں کو جو آپ کے بندے تو ہیں ان کو ایمان عطا فرما دے ان کے ایمان کے لیے روتے دعا کرتے بجائے اس کے تم حرام مزے لوٹ رہے ہو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو بری نظر سے دیکھ کر یا بدفیلی کر کے کافروں کو ذلیل کر رہے ہیں تم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہو اس لیے جہاں تک ہو سکے ان کے تذکرے بھی نہ کرو اور جہاں تک ہو سکے ایسے مناظر سے دور رہو جب کہیں ساحل سمندر پر نظر آ جائے کہ ان کی موٹریں کھڑی ہیں تو دور ہی سے بھاگ جاؤ ففر رو ار اللہ ففر رو ار اللہ ہو جاؤ یہ ہے دولت اشاق عاشقوں کی دولت کیا ہے ذکر اللہ کلام پاک اشک ندامت استغفار و توبہ دین پر استقامت اور گناہوں کے مواقع سے دور رہنا لا تقربو پر عمل کرنا اسباب گناہ سے کوسوں دور رہنا یہ ہے عاشقوں کی دولت جس کے باقی رہنے کی مولانا دعا فرما رہے ہیں یہ مولانا رومی کی دعا ہے لیکن یہ مصنوعی کی نہیں ہے دیوان شمس تبریز کی ہے دیوان شمس تبریز کے پچاس ہزار اشعار سب مولانا رومی ہی کے ہیں لیکن اپنے شہر سے اپنے دیوان کو منسوخ کر دیا ان کے نام پر اپنے دیوان کا نام دیوان شمس تبریز رکھ دیا اور مصنوعی مولانا روم میں ساڑھے اٹھائیس ہزار اشار ہیں تو مولانا اللہ کے عاشقوں کو کیا پیاری دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کے عاشقوں کی دولت ہمیشہ قائم رہے یعنی اے اللہ ان کے تقوا کو اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرما جس کی وجہ سے وہ آپ کی عنایت خاصہ اور رحمت عامہ سے محروم نہ رہیں آگے فرماتے ہیں نہ فلک بندوار اے اللہ نو آسمان آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائیں کیا دعا ہے سبحان اللہ آپ کہیں گے کہ آسمان تو ساتھ ہیں لیکن مولانا نے کرسی اور عرش اعظم کو بھی اس میں شامل کر دیا سبحان اللہ اور اولیاء اللہ کا درجہ عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے دلیل قرآن شریف کی نفس قطعی دیکھو کیسا زبردست سلوک ہے یہ انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچانے کہاں انسان گناہوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اولیاء کو اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ عرش اعظم سے بھی درجہ ان کا بڑا ہوا ہے لیکن انسان ہے کہ گناہوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو خود گھٹیا بنا رہا ہے دلیل بنا رہا ہے رسوا کر رہا ہے دلیل قرآن شریف کی نص قطعی ہے ان نل المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر اسی لیے میرے شہر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ عرش اعظم سے افضل ہیں وجہ رب عرش عظیم کے قرب خاص کے نئے فلک مر عاشقہ را بند نبار اے خدا نو آسمان آپ کے عاشقوں کے غلام بن جائے یہ معمولی دعا نہیں ہے کسی اور کے ذہن میں کبھی یہ بات یہ بات کسی اور کے ذہن میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی آپ نے یہ مضمون کہیں نہیں سنا ہوگا مولانا رومی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو کیا درجہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ جو لوگ آپ پر عاشق ہیں آپ کی محبت کی دولت پا رہے ہیں سات آسمان ایک کرسی اور ایک عرش اعظم یہ سب تیرے عاشقوں کے غلام بن جائیں غلام سنا مزاج آپ اللہ ہیں آپ بہت بڑے مالک ہیں جو آپ پر عاشق ہوا تو آسمان تو پھر مخلوق ہے جو خالق کو پا گیا تو مخلوق اس کے سامنے کیا چیز اسی لیے مولانا رومی اللہ کے عاشقوں کو دعا دے رہے ہیں بھوستان عاشقاں سب سب زبان اے اللہ آپ کے عاشقوں کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے اور عاشقوں کا باغ کیا ہے اللہ کے عاشقوں کا باغ آب و بھوان ہے اشک بار آنکھیں ہیں درد دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے ذکر اللہ ہے تلاوت قرآن پاک ہے استغفار و توبہ ہے ندامت کے آنسو ہیں گڑ گڑا کر خدا تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کرنا ہے حسن خاتمہ کی درخواست کرنا ہے بے حساب مغفرت کی دعا مانگنا ہے درد دل بھرے درد بھرے دل سے آم کرنا ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے یہ ہے اللہ کے عاشقوں کا باپ اور یہ ہرا بھرا کب ہوتا ہے اشک باری سے آب سے جو اللہ کی یاری کو مضبوط کرتا ہے اس کو راضی رکھتا ہے اور نافرمانی کر کے ناراض نہیں کرتا اس کی محبت کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغ میں آنکھوں کے آنسو پانی دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے باغ میں آنکھوں کے آنسو پانی دیتے ہیں دنیا کے پانی سے یہ باغ ہرا بھرا نہیں ہوتا اشبار آنکھوں سے اللہ کی محبت کا باغ ہرا بھرا ہوتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ عمر والاغراس جمع اے اللہ میں آپ سے بہت رونے والی آنکھیں مانگتا ہوں جو بارش کی طرح روئے ایسی آنکھیں جو آنسوؤں کی موسلا دھار بارش کرنے والی ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے مدلل نہ ہو بعض خوش مولوی کہتے ہیں کہ یہ رونا کیا چیز ہے نعوذ باللہ ایسوں کو تو میں دین سے بالکل ہی کوڑا سمجھتا ہوں دین کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی اصل میں عشق و محبت نہیں ہے اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسو کی موسلا دھار بارش کرنے والی ہوں یہ موصوف ہے اس کی صفت آگے آ رہی ہے حق پالت نہیں وہ آنکھیں جو آپ کے عشق و محبت میں آنسو کی موسلا دھار بارش کریں بہت زیادہ برسنے والی ہوں دستیان القلب بدروف ایک دم جن کے آنسو جن کے آنسو میرے دل کو جن کے آنسو میرے دل کو سیراب کر دیں اور میرا دل ہرا بھرا ہو جائے قبل ان تکون جمرا قبل اس کے کہ جہنم میں یہ آنسو خون بن جائیں اور دارے انگارا بن جائیں جہنمی جب دوزخ میں روئیں گے تو ان کے آنسو خون کے ہوں گے اور دوزخی کا جبڑا آگ بن جائے گا اللہ یاد اللہ ہم سب کو اپنی بنا میں رکھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا آمین مقصد مولانا رومی کا یہ ہے کہ اے خدا اپنی نافرمانی اور اپنے قہر و غذب کے اعمال سے حرام لذت کے استیراد اور درامد سے اپنے عاشقوں کو تحفظ عطا فرما کیونکہ باغ کبھی جل بھی جاتا ہے مولانا شاہ تو غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے گویا اس نے اپنے ایمان کے ہرے بھرے باغ میں آگ لگا دی کسی پودے کے قریب آگ لگا دو تو وہ برسوں تک ہرا بھرا نہیں ہو سکتا جو آن گناہ کرتا ہے گویا اس نے اپنے ایمان کے باغ میں آگ لگا دی اب لاکھ نماز روزہ کرتا رہے لیکن قلب میں حلاوت ایمانی سے محروم رہے گا رسمی طور پر وہ سجدہ کرے گا لیکن گناہ قبیلہ کرنے والا ایمان کی حلاوت اور درد محبت سے محروم رہتا ہے اس لیے مولانا نے یہ دعا دی کہ اے اللہ اپنے عاشقوں کے باغ کو ہر وقت ہرا بھرا رکھیے یعنی اشکہائے ندامت و توبہ دین پر استقامت عطا فرمائیے اور ان کو گناہوں سے بچائیے گناہوں سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے لہذا ان کے باغ قرب پر خزانہ آنے دیجیے آفتاب تابند اے اللہ آپ کے عاشقوں کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے یعنی کفر و شک کے بادلوں میں گناہ کے بادلوں میں ریا اور دکھاوے کے بادلوں میں بد نظری کی حرام لذت کے بادلوں میں کہیں یہ جھک نہ جائے اس لیے اے اللہ تمام گناہوں سے اپنے عاشقوں کو بچائیے اور ان کا سورج ہمیشہ چمکائیے کیا دعا ہے میں تو کہتا ہوں کہ مولانا رومی سے محبت کرو یہ شخص شمس الاولیاء ہے آفتاب اولیاء ہے قیامت تک اولیاء اللہ مصنوعی سے فیض حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر ہر موقع پہ ایک مولانا رومی ایک شمس تبریزی کیا کچھ نہیں دیا بس اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مشاعر کی قدر کی توفیق عطا فرما دو مضمون پورا کر لیں قرآن پاک اور حدیث پاک کے علاوہ لاؤ کوئی دعا جو اس کے مقابلے کی ہو اپنی محبت کا درد عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا ایک شعر میں مولانا فرماتے ہیں ہر کجا بینی تو ہوں برخا کہا بس یقینی گاں کے چشمے ماں اے لوگوں اس زمین پر چاہے سمندر کا ساحل ہو یا پہاڑوں کا دامن غرض جہاں کہیں دیکھنا کہ کسی کا خون پڑا ہوا ہے تو یقین کر لینا کہ وہ میری آنکھوں ہی سے گرا ہوگا جلال الدین رومی یہاں آیا ہوگا اور تنہائی میں اللہ کی محبت میں رویا ہوگا اللہ کا ایک ولی اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کے دامن میں دریاؤں کے کنارے پر سمندر کے ساحل پر کہیں اون کے آنسو دیکھو تو سمجھ لینا کہ جلال الدین نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آب و فغان کی ہوگی اور جو آنسو گرے ہوئے ہیں وہ اسی کے ہوں گے آہ را آسما ہمدم نبو راز غیر خدا محرم نبو فرماتے ہیں کہ آسمان کے سوا میری آہوں کا جاننے والا کوئی نہیں ہوتا ہمدم کے معنی ساتھی کے ہیں یعنی آسمان کے سوا میرا کوئی دوست نہیں اس محبت کے راز کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا میں سچ کہتا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی کیفیت تعلق ماللہ کو اس کے درد محبت کو اور اس کی تنہائیوں کے راز کو نہیں جان سکتا عید اللہ کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس مقام پر ہیں نہ وہ خود بتاتے ہیں نہ اپنی باتوں میں بیان کرتے ہیں تو دوسروں کو کیسے معلوم ہوگی اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس کو خدا اپنی عبادت کی اور اپنی یاد کی توفیق دے دیں لہذا موقع غنیمت سمجھ کر کبھی کبھی پہاڑوں کے دامن میں یا سمندر کے ساحل پر چلے جایا کرو اور اگر اللہ والے دوست پیر بھائی اور احباب بھی ساتھ ہوں تو کوئی حرج نہیں خلوت غیروں سے مطلوب ہے اپنوں سے نہیں یہ اللہ والے تو یار ہیں یاروں سے تھوڑی تنہائی ہوتی ہے اگر مطلب خلوت مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نازل فرماتے کہ آپ جا کے پہاڑ کے دامن میں مجھ کو یاد کر کے روئیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا وسط وقت محبت ہوں بال مدا دیول آشی اے میرے نبی آپ میرے عاشقوں میں جا کر بیٹھیے جو صبح شام میری یاد میں لگے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے عاشق مل جائیں تو ان میں جا کر بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے اللہ یہ کہ رات کا وقت ہو اب ایک آدمی رات کے بارہ بجے سو رہا ہے اور آپ کہیں کہ آؤ باہر گھومنے چلیں بعض لوگوں کے رات رات بھی جو ہے رات کو ہی صبح ہوتی ہے بعض دوست ہیں ہمارے ایک چینی بھائی بھی ہیں ہمارے اور وہاں برطانیہ میں وہ لسٹر میں جب حضرت کا قیام ہوا تو وہاں مولانا اشرف بھولا صاحب وہ یونین سے آئے ہوئے تھے تو نی موریش سے تو حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی محبت والے آدمی ہیں تو رات کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے ٹھیک بارہ بجے جب سب تنہائی ہو جاتی تھی اور حضرت جی زیادہ تر ساری رات جاگتے تھے پانوں کا پوٹلا لے کے وہ آتے تھے اور رات بھر پھر خوب ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے اور حضرت کی محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور دین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اسی سے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے جیسے انڈا کتنے ہی کمالات رکھتا ہو جب مرغی کے پر میں رہے گا تب جا کر اس سے بچہ پیدا ہوگا ورنہ مردہ ہی رہے گا اور گندا ہو جائے گا اسی طرح جو علماء عہد اللہ سے باضابطہ نہیں جڑتے ان کے بارے میں میں کیا کہوں بس دعا کرتا ہوں ان کی سر آنکھوں پر لیکن اگر وہ کسی عہد اللہ سے باضابطہ تعلق قائم کر کے ذکر اللہ پر مداومت اور گناہوں سے بچنے کا انتظام کر لیں تو ان کے علم میں روحانیت آ جائے گی ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہوا جا رہا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک عام آدمی اللہ اللہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے جو صوفی بن جاتا ہے تو وہ نور ہو جاتا ہے لیکن کوئی عالم اگر اللہ والے سے تعلق کر لے اور گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے تو وہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے دس کے دوران علماء اور دیگر احباب اشپاک تھے بہت سے علماء نے عرض کیا کہ مصنوعی کا ایسا درس ہم نے آج تک نہیں سنا تھا جس کے مضامین اور عنوانات عجیب اور ایک ایک لفظ میں عشق کی آگ بھری ہوئی تھی ابھی عشاء کے بعد کی مجلس سے روزانہ ہوتی ہے باقی تھی مغرب کے بعد بہت دیر تک یہ درس مصنوعی ہوا اس لیے حضرت والا سے عاقم الحروف یعنی ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحروف نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر آرام فرما لے حضرت افدس نے فرمایا کہ ہاں آرام ضروری ہے ورنہ زور اور زیادہ ہو جائے گا پڑھوں گا ان شاء اللہ زبردست سارے مضامین ایک سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے

دل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ ہم سب کو اے اللہ ہمارے بزرگوں کے سطح اے اللہ ولایت صدیقیت کے خط انتہا کا فرما ہمارے گھر والوں کو اے اللہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جلد جلد فرما لیجیے اور منتہا اولیاء صدیقین عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بزرگوں مشائق نے جو درد آپ سے مانگا اے اللہ اور درد محبت سے ہم کو بھی نواز دیجیے اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجیے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ سو فیصد گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دیجیے اے اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائیے اور ہم کو بھی توفیق دیجیے مجاہدات کی نفت مشقت کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم سے جو بیمار ہیں ان کو شکائے کامل عاجب مستم عطا فرما دیجیے کیا اللہ جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہے اے اللہ ان کو آسان حلال اور بابر کش نصیب فرمائیے کیا اللہ تمام جائز مرادوں کو اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے پیشے کو قبول فرما لیجیے انتہائی قبول فرما لیجیے عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے صلی اللہ محمد وسعدی علم آمین گراج حاجی صاحب کا شعر یاد آ رہا تھا میں حضرت جی سے سنا ہوں درد دل پر نئے امیری کی طلب نئے فقیری کی طلب نئے امیری کی طلب نئے فقیری کی طلب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے خدا کے واسطے اللہ پاک ہم ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ پڑ رہا ہے دیکھو بھائی دنیا سے ایک دن جانا تو ہے ہی اور اللہ کو منہ دکھانا ہے حساب کتاب ہونا ہے بس اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے تو ہماری حفاظت کی فرمائے آسان حساب فرما دے آسان حساب کی تفصیل جو یہ فرمائی حضرت نے کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمال نامے کو ایک نظر دیکھیں اور پھر کچھ نہ پوچھیں فرمائیں میں جاؤ جاؤں بس ہم تو ایک امید رحمت پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی حمال ہے نہیں لیکن بھائی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم ہماری ذمہ داری ہے اگر کوشش بھی نہ کی مجاہدہ نہ کیا اللہ کے راستے میں تو یہ سب چیزیں اختیاری ہیں اختیاری چیزوں پہ معاوضہ ہو سکتا ہے اگر انس کو اختیار نہ کیا تو بہت خسارے کی بات ہے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے ہر چیز کا حساب کتاب ہونا ہے اور بس جس نے یہاں اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا جس نے اللہ پر اپنی جان کو فدا کر دیا بس وہ کامیاب ہے باقی سب خسارے میں اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تو تو کہتے تمہارے تمہارے اوپر کتنے انڈے انڈے ہے ایک نا وہ کڑا جاتے تو مس کہتی ہے اس رہتے ہیں تو اسی کہتے کے میں تو میں بھی کہ <laughs> ہے ہے اس کے بعد ایک آدمی آدمی آتا وہ کہتا ہمارا گھر کہاں ہے وہ کہتا ہے جامع مسجد کے سامنے تو کہتا ہے جامع مسجد کہاں ہے تو کہتا ہے میرے گھر کے سامنے تو کہتا ہے یار دونوں بناؤ بتاؤ تو وہ کہتا ہے آمنے سامنے <laughs> کیا آپ کی ہے کی کہانی ہسپتال سے براہ راست تو کہنے لگا کہ ایک دن صبح صبح میری گھر والی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا کہ دیکھو دیکھو تمہارے ہمسائے نے نئی گاڑی لی ہے اور تم یہاں گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو ہمارے محلے میں ناک کٹ جائے گی میں اپنی ناک بچانے کے لیے اسی دن دو گاڑیاں خرید کر لے آیا ایک اپنے لیے اور ایک بیگم کے لیے کچھ دن بعد میری بیوی محترمہ نے پھر صبح صبح ہلا کر رکھ دیا کہ تمہارا ہمسایا لیے آسٹریلین بیل لے کر آیا پورے محلے میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے میں اسی دن جا کر دو آسٹریلین بیل لے آیا اور بیگم کی واہ واہ ہو گئی پھر ایک دن میں نے اپنی بیگم کو جھنجھوڑ ڈالا اور کہا کہ تمہیں پتا ہے ہمارے ہمسائے نے دوسری شادی کر لی ہے اور پورا محلہ اس پر رش کر رہا ہے تو میں بھی اس کے بعد میری آنکھ ہسپتال میں کھلی میری بیگم نے کہا کہ خبردار جو ہمسائے سے آگے نکلنے کی کوشش کی باہر میں جائے ہم سایا ہم کیوں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکھ چین اپنی مرتبہ ناک کٹنے کی فکر تھی جب میری باری آئی تو یہ حال کر دیا کیا یہ خدا کا ساتھ نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ